دعا ہے العالمین جل مجد مج کریم بندہ ناچیز نفسانی شیطانی دنیاوی ہر شرط تو محفوظ فرماوے اور دنیا آخرت دی رسوائی تو کامل پناہ بخشے رضان گرامی طبیعت کچھ ناساز ہے موضوع دی دوسری قسط جناب دے سامنے پیش کرنی یعنی دعوت اسلامی کا تار گزشتہ جماعت المبارک دے اندر اس بھری جماعت دا بندہ ناچیز نے یہودیت دا پہلا منصوبہ کہ حکومت قرآن کی نہ ہو ہماری ہو اس دا اتفاق پورا دا پورا وہ بیان کیا جس نو جس اتفاق نو نے غیر سیاسی لفظ چھپایا ہوا ہے خود انگریزوں کے حوالے بھی پیش کیتے سن تو قرآن و سنت نال اسلاف سلاف نال بیان کیتا سی کہ اسلام دا پیغام ہی یہ ہوئی ہے اور رب دھرتی بنا کے پیغام ایک ہی رکھا ہے کہ دھرتی بھی رحمان کی اور قانون بھی رحمان کا رب دی دھرتی رب دا قرآن نظام اور یہودی تے شیطان آ تھے نہیں دھرتی رب تے تو قانون ساڈا شیطان یہ آتا رب فرمایا سی جا فل لگ گئے خلیفا شیتان ہی اگ لگ گئی سی توجہ نہیں فرمائی ادو ہی شیتان نو اگ لگ گئی سی کہ کی خلی خلافت رب پہ لینا تو رب سونے کا خلیفا پہ بن گا نہ حکومت میں تے شیطان دا منصوبہ یہودیاں لیا دا منصوبہ یہاں ہری پگا لیا اور میں ایک گل دا شروع اظہار کری جاواں کہ مس شکلا تو میٹھے میٹھے جو ہے نا ان کی منافقت کا آپ اندازہ لگائیں یہ کتنے میٹھے ہیں اور کس کے لیے میٹھے ہیں کہ میں گزشتہ جمع لایا تو تھے دو سر والیا سنڈیاں بیٹھیا سن تو باہر نکل کے کہنے لگے کس اتنا پہنچ دو اگلا جمع چشتی نہیں پڑھاوے گا کیسر اپنا جو اے جمع جڑا پڑھانا پیا نا یہ چشتی نہیں نہیں پڑھاے گا میںلیاں دسیا بھی آ گل کر کے تو گئے میں اچھا منافق ایسے ہی کھلتے ہیں اس ملک دے اندر خدا تیر ماننے والے خدا کی توہین کرنے والے بھی ہیں اور یہ کنجر پھر بھی پیچھے پیچھے اتنے حضور کے گستان ہیں کہ نہیں ملک یہ پھر بھی پیچھے پیچھے اتنے نبی سرکار صحابہ کی توہین کرنے والے کتیا کے نام بکر عمر رکھنے والے وہ بھی ہیں یہ پھر بھی میٹھے میٹھے ہیں اتنے رب نے پیارے ولی تہل بیت امام حسین نو باغی آخر والے کتے بھی ہیں یہ پھر بھی میٹھے میٹھے نے اور جب یہاں نے کتیا کے سر کھلا چشتی چپایا ہے تو وہ بھی حق نے سچ آخیا ہے دعوی چیلنج کیتا غلط کا ثابت کرو تو بڑھ دیا جی پھر کوڑے کوڑے نے ہوں میٹھے میٹھے نہیں رہے اور آپ کو یہی تو مناف کر تمہاری نکالنا چاہتا تھا کہ تم خدا کے لیے بھی غصہ نہ نہیں کرتے تم رسول اللہ کی عزت اور ناموس کے لیے بھی لڑنا مرنا گوارا نہیں کرتے تم نبی کے صحابہ کے لیے بھی لڑنا مرنا گوارا نہیں کرتے جب تو کتوں کی بات آتی ہے تو تمہیں آگ لگ گئی اب کوڑے کوڑے بن گئے میٹھے میٹھے بننے کی بجائے آپ کا ہو دعا نہیں پڑھائے گا میں نے کہا الحمدللہ چشتی جمعہ پڑھائے گا نبی کے سڑکے میں اور پہلے جمعہ ہاتھا رکھا سی اس جمعہ میں لاؤ پارا ہو گئے پڑھا رہا گیا میں میرے سامنے بیٹھا وا میں پوچھنا وا کہ سنت ادا کی جی گل کر کے سنتوں بھرے بتاؤ تو صحیح یہ کس کی سنت ادا کی ہے توجہ نہیں فرمائی اب بھائی مانو منہ ملا چور دیا اتو کچھ تو کچھ تو سر خدا ہی فیصلہ کرنے لگ پہ جی یہ اگلا جمعہ نہیں پڑھائے گا یہ صرف خدا کی شام ہے جس کے لیے وہ لکھ دیتا ہے کہ اگلا جمعہ نہیں پڑھاوے گا اور نہیں پڑھا سکتا بھائی دھرتی کے اتنے یہ ساریا سیڑیاں والے یہ بھی خدا نے بھائی اسے ہو پتا لگا ہے نا اور خبر لگی ہے بھائی یہ بھی خدا ہے باہر یہ جھوٹے خدا ہے چشتی آپ کے سامنے بیٹھا ہے اور ان شاء اللہ عزیز یہاں سارے چوہے میں آنا پیا چشتی میں گجدا بجتا رہنا مدینے والا مدینے والا سائی چشتی دا محافظ مڑ کلاشن رکھنے کی ہے چشتی کلاشن رکھنے کی میں بغیر کے ان شاء اللہ جیوا گا اور جنا رب رکھنا میں جیوا گا کے جیوا گا گل سمجھ آ رہی یہاں کی ویکو اصل گل یہ پہلے آ بھی ایک بندہ سی اندر پیو نو تھلے پہ مارے توجہ نہ مثال سمجھا جی ایک بندہ جو پیو نو روپ پہ مارے تے اس بندے دا کتا بھی کھڑا سی انہیں ادا کتے نو بھی مار دیتا اور پتر اٹھنا آیا انہیں آخر بغیرتا سانو بغیر سمجھ میرے پیو نو تو مارنا سا نال کتے نو مارن لگ پیا توجہ نہیں سڑکے جا سڑکے تاری سنتوں پری تو یہ سنتوں پر ہی یہ سن تو نہیں بدتوں پر ہی ہے بداتوں پر ہی تو سد کے جا ہے نہ خدا کے لیے غیرت ہے رب الولاد کے لیے غیرت بھی نہیں مصطفیٰ کے لیے غیرت بھی نہیں سوا لاکھ نبیوں کے لیے بھی غیرت نہیں سب نبی کے صحابہ کے لیے غیرت نہیں حضور کے اہل بیت اخار کے لیے غیرت نہیں اسلام دشمنوں کے خلاف بھی تمہیں کوئی غیرت نہیں آتی قرآن کو نالیوں میں پھینکنے والوں کے خلاف بھی تمہیں آگ نہیں لگتی اور ظالموں حضور کے ولیوں کے گستاخ ہیں ان کے خلاف بھی تمہیں غیرت نہیں ہے اور غیرت ہے تو جب تمہارے بھائی فیرو کے خلاف بولا جائے بھائی فیرو یہاں کا تو یہاں کا وڈیرے کا نام رکھے بھائی فیرو اور بھائی فیرو کے خلاف بولیا وا اگ لگ گئی توجہ نہیں فرمائی میں کسمیا کے سامنے کھلو کے نبیا ولییا دین قرآن کے خلاف بولو چپ کر کے کھلوتے گے جی ہمیں لڑائی کا حکم نہیں ہے ہم میٹھے میٹھے ہیں تھی کے بھائی فیرو کے خلاف بولو تو پھر دیکھو تمہوں اسی ٹائم میٹھے میٹھے کوڑے کوڑے بن کے جائے اتنے بیٹھ ہاں یہ میٹھے میٹھے تین چار بندے مار چکے جو تھے ملتان جہے یہاں کے خلاف بولتے سڑک ہے میرا ایک بیلی ہے اس ہاتھ پٹی پورے والے کا وہ یہاں کی جماعت سی اس کدھر میری تکلیف سے سنی ان ہاتھ بیٹھا دل دماغ وہ یہاں کی پگ رکھ کے میری اگیسٹا چلاو لگ پیا اس علاقے باقی یہاں کی یہاں کی جماعت مرید بھی سی یہاں کا مرید سی تو کس چلاو لگ پیا یہ پتا لگا یہاں وہ سے لے گئے ملتان کٹ کٹ کے جیتے بندے تدور سکتے سن کہ تاری پگ رکھ کے چشتی کی تکلیف چلا میں وہ بندہ نہ ملا بورے والے کا سب کے تھانے کے نال پٹیاں کا پنڈ اس ہاتھ پٹی اس کا نام ہے جہاں بندہ ملنا چاہے مل سکتا میں انہوں ملا سکنا ہوں ایماندار دس چشتی کی تقریر حالانکہ اس وقت میں خلاف کوئی بولیا بھی نہیں سا صرف کفر کے خلاف بولنا سا توجہ نہیں فرمائی نام کدی نہیں کسی میں تو پھر وہ وہاں جی سٹتے سن یہ بھی سنت ہے توجہ نہیں فرمائی ہونے تھوڑے بن گئے ہیں خالی یہاں کی پگ رکھ کے تے نبی سرکار دی شریعت کی گل چیشتی سن سکتا نہ لوگوں سنا سکتا اخیر اندر تو ہر نامہ لیا نہ قرآن سے خبردار تو ساری پگ رکھ کے چڑھا چڈیا نے باہر سورت میں جناب کے سامنے یہاں کا پہلا فتنا کی کہ یہودی چاہتا ہے حکومت قرآن کی نہ ہو شیطان کی ہو یہ بھی کی آخر غیر سیاسی ہے گل کہ رہی یہودی نال ہوئی ہوں اس چشتی بندہ چیز تو کچھ ہور گلا سنا چاہتا ہے جہیا اگلے دن بہ کے میں بس لکھیاں نے یہ آخر نے غیر سیاسیات حکومت اصا قرآن تعلق نہیں حکومت جڑا مرضی کرے وہ سارے قابل رکھتے ہیں اصا دوسرے لفظوں میں قرآن کی حکومت نہیں چاہتے وہ حق ہی نہیں پھر تو ہوں یہ جب آخر غیر سیاسی ہاں دسی حضرت عیسا علیہ سلام آنا کہ نہیں حضرت امام بہادری آنا کہ نہیں بادشاہی کرنی کہ نہیں کرنی صاف حدیث آیا کہ نہیں انہیں جہاد بھی کرنا ہے کہ نہیں حضرت عیسا جہاد بھی کریں گے حضرت عیسا حکومت بھی فرماؤ گے حضرت امام مہدی حکومت بھی فرماؤ گے صدقے جاوا ہوں نبی تو امام کے حکومت سیاست کر گے نبی کے قانون شریعت والی حکومت چلاؤ گے اور اللہ نے انہوں بھیجنا ہی اس واسطے ہے ہوں امام مہدی ہون تو حضرت عیسا ہو تے ساریا پکے والے ہون تو انہوں آخنا ہم غیر سیاسی ہیں ہم نہ جہادی ہیں نہ فسادی ہیں نہ سیاسی ہیں خط سامنے پہ آ جاؤ اور ایمان لال دس دور حضرت عیسا اسلام کے مقابلے حکومت کرنا چاہن گے حضرت امام مہدی حکومت کرنا چاہن گے لال جہاد چاہن گے تو یہ جہاد حکومت کے مخالف نے اسلامی جہاد کے بھی مخالف نے اسلامی حکومت کے بھی مخالف نے نہیں چاہتے اور میں پوچھنا وا حضرت امام مہدی حضرت کے مقابلے میں آن والا بھی یہ آخر گے یہ آخر گے ادھر آو دعوت اسلامی میں آو چھوڑو سیاست بہت بڑا گند ہے توجہ نہیں کی جہاد نہ کرو جہاد نہ کرو تبلیغ کی ضرورت ہے اور میں پوچھنا وا امام حضرت عیسیٰ علیہ السلام تے حضرت امام مہدی وہ شریعت کے مطابق ہو گے یا اے شریعت کے مطابق نے بولتے سی سبحان اللہ چیندیا ہو کے بول دس ہوں کون شریعت اسلام دے مطابق نے امام مہدی تے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تے سڑکے جاوا اور سیاست دے جہاد والے نے یہ آدھے نے سارا تعلق نہیں معلوم ہوا یہاں کا حضرت عیسیٰ نال تعلق نہیں امام مہدی نال تعلق نہیں تو جہاں کا پتا دونوں نال تعلق نہیں ہوئے گا تو مسلمان ہی نہیں انہیں یہاں کے سر توجہ نہیں کی جی؟ انہیں بھی مانجا پھر رہا کہ کھلو جاؤ میٹھے میٹھے ہم تمہارے لیے کوڑے کوڑے ہیں تھی مناف کو تم چاہتے ہو قرآن کی حکومت نہ ہو توجہ نہیں فرمائی ڈرامے ویخ ڈرامے بولیا تین کس کس رنگ دشمن پیا لٹنا ہوئے جب خضر علیہ السلام دے کپڑے لا کے تو ڈاکو پا لے تو بچے مڑ کون توجہ نہیں فرمائی ہاں،, ہاں ڈاکو ڈاکو حضرت خضر دے کپڑے پا لے راہ دن نے ڈاکو نے تے دعوت کیتا ہے کہ میں تا رابر ہوں تو کپڑے پان تے شکل اتلیاں وٹاؤن بندے سجڑ نہیں بنتے جنا اندروں سجڑ نہ ہوجہ نہیں فرمائی ہاں، مدر والا سبحان اللہ اگلی گل سن قرآن فرمانا فلا ورب کلا یؤمنون حتا یحکمون فیما شجر بینہم تیرے رب کی قسم چیر ایمان والے نہیں ہونا چیر تین اپنے جھگڑیا ہاکم نہ بناؤ تینوں اپنے جھگڑیا حاکم نہ بنا ان چیر مومے بھی نہیں ہو گے ہوں میں پوچھنا وا قرآن آتا ہے جنا چر حکومت اسلام کی نہیں منو گے ان چر کسا مومے بھی نہیں یہ آدر ساڈا حکومت لال کر لو کی نہیں معلوم ہوا ہے تو مومے نہیں گئی ہے توجہ نہیں فرمائی اتنے مومن ہی نہیں پڑ گیا اپنا مومن ہونا تے پہلے ثابت کرن سنتا تو بعد قبول ہو گیا پہلے اپنا مومن ہونا تے ثابت کر لین خدا دے بندیا ایک ایک اگلی گل سن سڑ کے جا سڑ کے جا انہوں نے یہ لکھائی آپ میرے کو دا خط مبارک شریف پیا ذرا مرے نال سبحان اللہ یہاں کی لکھا ہے حضرت توڑی لکھتے ہیں ہماری منزل بالکل قریب ہے ہماری منزل بالکل قریب ہے صرف چند سالوں کی بات ہے خط دن لکھا ہے کہ ہر طرف دعوت اسلامی ہی اسلامی ہوگی پھر محبت کرنے والوں کے لیے دعوت اسلامی رحمت ہوگی اور نفرت کرنے والوں کے لیے رحمت ہوگی اور پھر ملک کے تقریباً تمام مساجد اور مدارس لیا جن کو اب اسلام کے ٹھیکے داروں نے صرف کاروبار کا ایک ذریعہ بنا رکھا ہے یہ اسلامی کے پاس ہوں گے اور پھر یہ مراکز اسلامیہ حضرت صاحب کی زیر نگرانی میں کر خدمت اسلام سمجھ کر چلائیں گے اور پھر مدارس و سو میں کوئی سیاسی یا دنیاوی ماحول نہیں ہوگا ایک خط لکھا آئی آخر سات مدرسے کے مسئلہ تھوڑیاں لکھنا کو آخر جڑے مدرس دیر ٹھیکار یعنی سنی بریلوی ہاں جی جڑے مدرسے ابھی چلا دے پہ یہاں کو مدرسے کھو لوا گے یہاں کو مسئلہ کھو لوا گے پھر اصل دعوت اسلامی دعوت اسلامی ہوے گی پھر کوئی سیاسی گل مسجد نہیں کر دیا گے ہاں جی، لانتی وہ میں پوچھنا وا پوچھا تو مسجد سیاسی گل نہیں کر دیا گے میں پوچھنا وا سی کے اکبر تقریر حکومت ساری قسم جگہ سے بیٹھ کے کرتا ہوں جو نہیں فرمائی دیا سبحان اللہ میں پوچھنا وا امام حضرت سیدنا فاروق عالم کتنے بیٹھ کے فیصلہ کر دوں گے سر حضرت مولا علی کتنے بیٹھ کے فیصلہ کر دوں گے سر ہوں بھی نبی شریعت دیا کتاباں فروڑ کے ریت وت لکھا میں ہاکم قاضی مسجد بیٹھ کے فیصلہ کرنا چاہیے اور مردوں منافق کنا چر ہوئے گا اللہ اللہ اللہ فرما فرما ما کان المؤمنین انتم علیہ حتی یمیز الخبیث من الطیب مناسل پاک تے پلیت دا نکھیڑا کر کے ہی چھاؤں گا میں کدی رلن نہیں دیا گا اندر کا پلیت ہوے تو اتوں پاک بڑے سور شکل پا ہی سور پا لے ہر کا کپڑا تے کدی اور سور ہرن نہیں بن سکتا وہ خدا دے بندے ادھر ویخ تیرے سامنے مسجد چوکھا کے سیاسی گل نہیں ہو دیا گے مسجد چوکھ دیا گے مولویاں یہ مولوی وہ جڑے یہاں بلا بلا کے دس کرا گے اپنا بستر بوری گول کر لو یہ نظریے دیکھو Ha ha ha. اتوں بلا بلا کے درس کراؤں نے آ کے یہاں کد کے رہ رہا ہے یہاں مورتیاں مسیحت جو کد کے رہ رہا ہے اور میں تیرے تو پوچھنا وا ایک آخر ایسا حکومت جہاں بھی کرے کچھ نہیں آخر ادھر بھی چوتھنی بڑے ہوئی مولویا کد کے دم پہ لے رہے اور میں پوچھنا وا ایمان نار دس اور ملک پورا کافر مسیت بڑے سونی مولی کے ہی نہ ہوئے یہ منشور رہی دم منشور رہی اور سمان لال پکے کافر ہمایتی مسلمانوں کے دشمن ہوئے کہ نہ ہوئے ایماندار دس جب ملک ہر کو قبضے ہونا ہے ملک جب قبضے ہونا ہے جب ملک کافر دے قبضے ہونا ہے تو پھر مسیت بھی ہوتے قبضے پھر تیرا گھر بھی ہوتے قبضے میرا گھر بھی ہوتے قبضے ہر شاید جب وہ قبضے ہونی ہے تو پھر ایک ہی مطلب ہوا مولوی نو مسیح مسیتوں کٹ دینا ہے لیکن کافر نو حکومت تو نہیں کھڑنا توجہ نہیں دیتے افسوس افسوس یا واہ سڑکے جا واہ سڑ جاگو ذرا مدر مدر سبحان سبحان اللہ اللہ اگے سن کے قرآن وقاتل المشرقین حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله سبحان اللہ جیندیا ہو کے بیٹھ تے جیندیا ہو کے گل سن توجہ فرما حضرت نے لکھ آئی حضرت نے خط مبارک لکھے خط جہاں مینو بھیجا اس لکھا ہجی تو حکومت والا تک توجہ فرما حضرت نے لکھیا ہے تو سب کا تمام حکمرانوں سے صدر مشرف صاحب پھر بھی اچھے انسان اور مسلمان ہیں اور ان کو صرف مسلمان ہی نہیں بلکہ غیر مسلم لوگ بھی چاہتے ہیں کیونکہ صاحب نے ہی ملک سے پھر کبھار یا دہشت گردی کا خاتمہ کر کے امن قائم کیا ہے اور ملک کی وقار بلند کیا ہے توجہ بھی کی توجہ بھی کی ذرا اچھی بول سبحان اللہ ادھر ویخ ادھر ویخ ہو جناب میں پوچھنا وا یہ لکھا ہے صدر مشرف رو گئے مسلم بھی پسند کرتے ہیں اصا بھی پسند کرنے آؤ اور میں پوچھنا وا یہودی کفر پسند کرتا ہے یا اسلام توجہ نہیں کی اللہ قرآن فرمانا ولن کردان کل یہود ولن سارا ہاتھ تب تب آ ملتا ہوں اللہ فرما ہے ایمان والے ہو یہ سارا کبھی تے تو راضی نہیں ہو گے تمہیں پسند نہیں کر گے جنہ چر تصا دین دی پیروی نہ کرو اللہ کا قرآن فرما ہے انہ چر کافر تے یہود و نسارا ہی کبھی پراضی نہیں ہو گے تو پسند تمہوں نہیں کر گے جنا چر وہاں کے دین دی پیروی نہ کرو یہ میرے سگر مشرف لو امریکہ برطانیہ غیر مسلم پسند کرتے ہیں ہوں میں پوچھنا وا وہ غیر مسلم پسند کرتے ہو پسند کیتا نہیں ہو ہوں کسا بھی وہ پسند کرے کسا بھی وہ پسند کرو پسند ہو جائیے تو سب کافر بھی پسند آئے اخبار ہے دو ہزار چار اکیس جنوری صدر پرویز درست فیصلے کر رہے ہیں ان کی بھرپور حمایت جاری رکھیں گے یہ پاول کا بیان ہے کہ یہ آدھے نے بھرپور حمایت جاری رکھیں گے فیصلے درست کر رہے ہیں اور کافر کفر درست سمجھ ہے اسلام تو اسے کفر کے اتنے آتا حمایت جاری رکھا گئی تو یہ بھی آتے نے حمایت جاری رکھا توجہ کی دی اور میں پوچھنا کیا سید لمبے یا نے بھی کسی کافر کو پسند کیا توجہ نہیں کی تھی یا کسی کافر نے سید لمبے یا بھی پسند کیتا توجہ نہیں کی تھی کافر تے سید لمبے آنو پسند نہیں کرتے تو جنوں ہور کافر پسند کرتے ہیں انہوں سب پگے والے بھی پسند کر تو پھر کیوں نہ کبلا پیسے اور کیوں نہ خدمت ہون کیوں نہ ریلا چلن توجہ نے فرمائی اجر ویخ خدا دی قسم کر کے آنا انہیں کیا خوب فیصلے کر رہا ہے میں پوچھتا ہوں تمہارے ملک میں قانون کس کا چلا رہے ہیں یہ فیصلہ درست ہے یا کفر ہے تو دلے آدھے یہ فیصلہ درست ہے یہ مطلب ہے کفر درست ہے توجہ نہیں فرمائی باقی چھٹ گھر پوچھو انہوں چلا سکتے تھے اور آج بل کے فراہمی کا ہر ان سے کے مقابلے میں چل رہا ہے میں پوچھتا ہوں یہ فیصلہ کفر ہے یا اسلام ہے آخیا سی جی میں مرضی بہ کے کنالی تو کھاوا گے کسی سوٹا نہیں مارنا پتر کنالی تو بہ کے کھا لیا کنا چیر کھاوے گا نبی کی دشمنی نبی دشمن کا ساتھ پہ دینا اور توجہ فرما اگے سائیاں لکھا ہے کہ جب حضرت پر سوال ہوتا ہے حضرت پر سوال ہوتا ہے کہ آپ جہاد کا اعلان کریں تو ہمارے حضرت صاحب بہت ہی اچھا جواب دیتے ہیں کہ جہاد کا فرض آپ ادا کریں اور تبلیغ کا فرض ہم جہاد کا فرض آپ ادا کریں اور تبلیغ کا فرض ہم ادا کرتے ہیں اور سنتوں کی تبلیغ سے ہمیں فرصت ہی نہیں ہے کہ ہم کوئی غیر اسلامی کام کریں لکھن والے تو بھی سدکے پیچھے بھی کیا جائے جواب دیتے ہیں جہاد کا فرض آپ ادا کریں توجہ نہیں کرتے جہاد کا فرض آپ ادا کریں اور تبلیغ کا فرض ہم ادا کرتے ہیں اور سنتوں کی تبلیغ سے ہمیں فرصت ہی نہیں ہے کہ ہم کوئی غیر اسلامی کام کریں پہلا جہاد لکھا سو فر لے لیکن فرق نہ تھی کرو ایسا نہیں کرتے اصا ایسا تبلیغ کرنے جہاد کرو اگے لکھا سو سنتوں کی تبلیغ سے ہمیں فرصت نہیں ہم غیر اسلامی کام کر ہی نہیں سکتے یہ مطلب ہے پہلو جہاد فر ہوں جہاد غیر اسلامی ہوں جہاد غیر اسلامی جی غیر اسلامی ہے تو دوسرے کیوں غیر اسلامی ہے تو دوجے کیوں جی اسلامی ہے تو اسلام کوئی ونڈ کی کی گل کی ہے اصل جہاد کے دشمن کیوں نے صاف نہ لکھا ہے ہم نہ جہادی ہیں نہ سیاسی ہے نہ فسادی ہے ہمارا کام اور راستہ بالکل صاف شفاف ہے ہم سیاسی ہیں نہ جہادی اور نہ ہی فسادی امریکہ برطانیہ ایمان دسیا جو ہے یہودی تھوڑے جہاد دہشت گردی آئی بول بول بول منصوبہ یہ منصوبہ یہودی کا کہ اس مسلمان جہاد کے قریب نہ جائے ہم بم اٹھا کر ان پر مارتے رہے یہ جوتے کھانے کے قابل ہو کبھی ہمیں سامنے مقابلے میں آنے کے نہ ہو اور قرآن ہے فرماندہ قاتل گیندین کا مشرق کا نہ لڑو یہ نہ لڑو کہ فتنہ مک جاوے فتنہ مک جاوے فساد مک جان گے اب فتنے فساد دنیا پیسے بھی یہ سارے صرف جہاد لال مکتے ہیں اج کفر کے قانون بھی مک جان اج شرارت قتل و کار سارے دگے فساد ختم ہو جان تین سارا کا سارا دین اللہ واسطے ہی ہو جاوے اللہ کا قرآن فرما جہاد نال ہی مسلمان دے جہاد جہاد حکومت اسلامی ہوئے اسلام دا فر جناب فرائد حکام دین پورے کرے پھر جناب وہ جہاد کرے کہ جہاد نال ہی سارے فتنے پھر ختم ہو گے اور میں پوچھنا وا اللہ سونا قرآن فرما ہے جہاد کرو جہاد کرو تاکہ فساد ختم ہو جاوے فتنہ مک جاوے اور یہ اپنے نے نہ ہم جہادی ہیں نہ فسادی ہیں نہ جہادی ہیں نہ فسادی ہیں ہاں جی ہوں میں پوچھنا وا جہاد جناب جہادی جہاد ہو گیا جنگا لڑیا نو لڑیا سر لنگی رحمت لال ہے لڑیا سب کے جا نے شاہ لمگی لڑیا جہاد ہو گیا جہادی ہم نہیں تو فسادی بھی نہیں فساد ہو گیا جناج بہادی کرتے پھرتے ہیں اتنے مارو اتنے مار بھی جناب کو ہدت کر کبھی کشمیر جی میں کیس پوری بھر چکیا ہوں یہاں کے بارے جہاد کشمیر کی شریشا سے اس سے لحاظ اسامہ کے پتلے بھی فقیر کھول چکیا تیرے سامنے اسامہ کے خلاف بھی بندہ ہر چیز تقریر کر چکیا ہے یہ کتنے فساد نے خدا کی قسم کر کے آنا جہاد وہی ہے جڑا ہاتھ میں اسلام کرتا ہے حاکم اسلام کرتا ہے توجہ فرما ہاں جی وہ جہاد سیفی ہے تلوار والا جہاد حاکم اسلام کرے عوام کی حمایت کرے حاکم اسلام کرے عوام کی حمایت کرے ہوں یہ آتے ہیں نہ جہادی ہے نہ فسادی کی مطلب جہاں جہاں فساد وہافیا پھیلایا ہوا ہے اصا وہ بھی نہیں کرتے کہ جڑا کام نبی نے یارا کیتا ہے اصا وہ بھی جہاد نہیں کرتے جنوب سبل جنوب نبی دیا بیاسی نال نال تعلق تعلق کوئی نہیں نہیں نہیں جنوں مدنی سرکار اٹھ سال مدینے والی زندگی زندگی میں جہادی اٹھا تو جاتا رہی وہ نبی سرکار خلیفے والی زندگی تو تو جاتا جاتا رہا رہا وہ امام حسین زندگی زندگی یہاں نبی سرکار یہ نال تعلق نہ مسلمان رہ سکتا ہی نہیں جب حاکم ہی غیر مسلم ہوئے یہ آتے ہیں جہاں مرضی حکومت کرے کا مطلب سکھ کوئی ہے کفر کا جب قانون چلاوے ہمارے ساتھ وہ تعاون کریں گے ہم ان کے ساتھ تعاون کریں گے جب حاکم غیر مسلم ہوئے گا قانون کافر کا ہوگے گا تو فریمان نال دس جہاد کا فرض یہاں کے مامے ادا کرنا توجہ نہیں کی جدو یہ آخر یہ جہاد کے بھی منکر بن جاتے ہیں ویسے کہتے ہیں نا اس جہاد انکار موجود ہے یہ ہمیشہ واسطے چاہتے ہیں جہاد ہو گئی نا تو مدنی کی فرمایا ہے میرے نبی فرمایا جہاد میرے لا یوم القیامہ حضور فرما دے جہاد کیا مت توڑی جا رہی ہے فرمائی ہنور فرما دینے جہاز کیا جاری رہنا ہم سیاسی جہادی کا نبی فرماور جہاد کدو تک جاری رہنا ایک ہی آدھے ہوں ہی مک جائے وہ رہا رہ رہا ملنگ ملانگ آدھا یہ آدھے ہوں ہی مک جائے انہوں نے بھائی پھر سا ملنگ ہی چنگا بیٹھا یہ باہر نالے کی بھی جی سور سمجھ چنگی ہے فر ٹپڑا توجہ نہیں فرمائی میں حدیث قرآن پیش کر رہا اور اگلی سن اور میں جڑا کرنا چاہنا یہ پہلے دھوکھا دے راستے آتے ہیں ہمارا اس سیاست سے تعلق نہیں جی ووٹ آئی ہے یہ گندی سیاست ہے نا لکھا بھی کہ سیاست کرنا ایک بہت بڑا گناہ ہے لکھا ہے نا سیاست کرنا ایک بہت بڑا پہلا تو یہاں مزدان کو یہ پتا نہیں کہ سیاست شرارت فرق کی بھائی مانا سیاست وہ ہے جو محمد ربی بھی دیکھی شرارت یہ ہے جو اسمبلیوں میں ہوتی ہے تحقیق چھوڑنا چاہتے ہو کہ سیاست تو نبی کرتے تھے بخاری کی حدیث ہے بخاری شریف میں حدیث نہ ہو میرا سر قلم کر دینا حضور فرماتے ہیں ان بنی اسرائیل کالت کسور گیا بنی اسرائیل کی سیاست اور کے نبی کرتے تھے بنی اسرائیل کی سیاست ان کے نبی کرتے تھے تو کی خیال ہے جہے کم نبی کر جیڑا آخ میرا اندر تعلق نہیں اور گناہ ہے کیا نبی گنا کرتے رہے توجہ نہیں فرمائی تو پھر یہاں مزدور کو چاہیے آخ دے ہم شرارت نہیں کریں گے سیاست کریں گے وہ عبادت ہے توجہ نہیں یار تھی شرارت کی ووٹ ووٹ شرارت ہے یہ غلامت ہے یہ یہودی فطرہ ہے سیاست تو ہماری عبادت ہے میں اور پوچھا سر جو گل سمجھی لیکن میں اسے گل اتنے کلی پا کے ذرا پی کے جا تو پھر سوا دے تو جگہ سبھا لینا سیاست آج کی بہت بڑا گنا ہے بہت بڑا ٹھیک ہے تو تبلیغ یہ دعوت اسلامی ہے اور اسلام کی دعوت میں گناہ سے روکنا ضروری ہے اسلام کی دعوت میں گنا سے روکنا فرض ہے جب یہ فرض ہے جب یہ گنا ہے تو توجہ نہیں کی ہاں؟ ادھر بیٹھ کے تے روٹی کھا کا ول دس رہے جب پیو کی واری آئے تو سنت یاد آؤ گی توجہ نہیں کی جب نبی کی امت نو پچاؤ کی واری آئے فرض پی جاتے توجہ نہیں کی یار ایماندار کا ساتھ بنتا سی کہ نہیں کدی یہ ووٹوں کے خلاف بولے یہاں کدی آخیا ووٹ حرام نے تے جن اسمبلی بیٹھے نے سارے حرام خور نے توجہ حق بنتا سی یہاں لوگ نہیں کدی آخیا نے کیوں مورا پہ مرد نے یہاں پتا ہے جی اصا کہہ دیتی این گل کہ ووٹ حرام نے مڑ جڑے تھبو آتے نے سرمایا دار کی طرف وہ بند توجہ نہیں کی تھی اگلی گل سن یہ کبھی فرض نہیں ادا کریں گے یہ چشتی کر رہا ہے چشتی الحمدللہ کلندر اقبال کی طرح برمرا جگہ جگہ پر کہتا ہے اٹھا کر پھینک دو باہر گلی میں نئی تہذیب کے انڈے گندے ممبری کون سلائے بنا خوب آزادی نے پندے نیا نچار بھی لے گئے ساؤتھ نہایت تیز ہے یورپ کے رندے اور فرد چشتی ادا کر رہا ہے اسلام کی دعوت تم دے رہے اور بولتے صحیح تو تیکھ دے سی اللہ کی مہربانی نال میں یہو جا کا مسالہ بناوا جب ماسا بھی رڑک رہے تو پھر رڑکا متار دے تھلے پھینک رکھ دے کیا سمجھا سارے خلاف کسی بولنے کو نہیں تو نبی دین کے خلاف ہو بولنے کوئی نہ کتنے لکھا ہے پھر فون بھی کرتے رہے پچھو ہفتے فون کسی وہ جی سڈے کو غلطی ہو گئی ہوں معاف ہی چکر کہڑی غلطی کہڑی یہ نہیں بھی ایسا کام غلط پہ کرنے پھر بھی نہیں منیا کافی غلطی آ کے خط جا لکھ بیٹھا اور معافی چاہتے لکھ بیٹھا معافی معافی چاہتے ہو مگر پی ہے سارے میں میں پتر اس لیے ملنی جس خدا نہیں میرے ساری تیاری میں اپنے بہلی آخیا ہوا خبردار میرے ہاتھ لڑیا پہ اچھا کی طریقہ دسیا اچھا آخیا جب لڑن لڑنا ہوئے رب ربو لال ابھی لڑو اس بعد وہ محبوب کی خاطر لڑو جی غازی شریف لڑا ہوئے تو پھر لڑو نبی دین قرآن کی خاطر پردیم جب ہوئے قرآن دی لڑنا ہوئے سوا لاکھ نبی کی خاطر لڑ ان بعد صحابہ باج نے کی خاطر لڑ ان بعد بڑیا کی خاطر لڑ لڑک قوم کی خاطر لڑ جب ماری آئے چشتی کی تو اپنی ذات دی پھر معاف کر دے تبھی چھوڑنا چاہے بات مدرا سبحان توجہ فرما خدا دے بندے کل جا حق وزا کل باطل اللہ دے حق آیا تے باطل دا بسترا گول ہو گیا ویستے سی گول ہوتا مگر حق سبھا اللہ ہر توجہ گل سمجھی توجہ یہ آخیا ہم جہادی ہاں میں گل تک کرتا سا جرا کر رہا سا جرا جرا کر رہا سا یہ آدھے ہم سیاسی نہیں ہے ٹھیک ہے نا تو سیاست تو مراد جی ساری آ گند اچھا اس خط چ لکھا ہے کہ تبلیغ ہم کرتے ہیں اور سیاست نورانی صاحب چلیے تو ہمارے پاکستان کرے وہ سیاست کرے اور ہم تبلیغ کرے میں چاہوں تاری موج کو پیچھے جی ایک کاندھے کاندھے کھاتے کھانے توجہ یہ مطلب یہ گند یہ دوانی صاحب تے نیالی صاحب تے فلانے صاحب یہ گند کھانے رہن تسا گند تو گناہ تو بچو کیا نبی کا دین صرف تے نہیں آیا ہے توجہ نہیں کی حالت لکھے ایمان اکیڈمی علماء پاکستان تبلیغ کا کام کرتے رہے وہ کیا اپنا سیاست کا کام کرتے رہے اور ہم جو ہے نا ہم وہ سیاست میں نہیں آتے ہم تو صرف یہ کام کریں گے اور اگلی گل سن اگلی گل سن یہ دس یہ ووٹ پاندے بھی ہیں کہ نہیں ساریا پگا والے پاؤں نے کہ پاؤں نے اچھا تے انگریز دے قانون شیطانی دی خاطر ووٹ دینا تے جائز نبی دے دین دی خاطر ووٹ لینا حرام ہو گیا دے نزدیک توجہ نہیں فرمائی سڈے نزدیک تو ووٹ لینا دینا دونوں حرام لینا دونوں حرام نے تو میں تو پوچھنا وا دینا جائز کافر دیکھو قانون واسطے تو لینا حرام ہے نبی کے قانون توجہ نہیں کی تھی اگلی گل سن کیا یہاں دے سوٹا مارن لگا جی پچاس ہزار تو پھر آکی طرح مگر آج سبھا لگا ایمان لو کیا جڑے دعوت غیر اسلامی میں شامل کارکن ہیں شامل جڑے وہ گورنمنٹ کے افسر بھی ہے کہ نہیں سچ بولو ہے کہ نہیں اچھا کافر کے قانون چلانے کے لیے سیاست خود کی یعنی دوسرے لفظوں میں کافر کی حکومت شامل ہونا کافر کی حکومت چلانا یہ جائز ہے اور نبی کی حکومت بنانا ہی جائز ہے ادھر یار گل سمجھنا ایک بندہ آتا ہے پاؤڈر پینا جائز نہیں وہ خود پاؤڈریاں روزانہ پاؤڈر پیندا ہوملی طور سے پیتی کھڑا ہے قولی طور ہے جائز نہیں توجہ نہیں تو پھر پاؤڈر کا حامی ہوا کہ نہ ہوا عملی طور سے حامی اور ادھر شاہ بج شابش شاہ بج لگو ترا ہو رہا ہو توجہ نہیں کی تھی بلکہ ادھر ویخ ادھر ویخ تین ایک شاید وکھا ہوا یہاں کی مگر لال سبحان اللہ ہاں یہاں کی ایک شاید تین وکھاوا ہے ہاں یہ ہے شیطان کے چار گدے یہ رسالہ ہے کی رسال والا ہے چار گدے ہاں،, ہاں ہاں ہاں ہاں ہاں بیان نمبر چھبیس حضرت صاحب فرماتے ہیں ملا خادمان قوم خبردار کی حاکم کے عہدے کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی کی خبر گیری کرتا رہے اور ساتھ ہی عدل و انصاف بھی قائم رکھے اگر اس نے اپنے عہدے کی ذمہ داریوں کو پورا نہیں کیا تو یہ بھی امانت میں خیالت ہوگی یہ ذرا سمجھا دے پہ یہ سیاست تو باہر ہے افسوس افسوس مراد ہے کہ منافق ہوتے ہی پاگل ہے اکل ہوتی کھتی ہے اپنا ہڈی ہے ادھر دیکھ وزیر اعظم صدر وزیر اعلی گورنر دیگر وزراء اسمبلیوں کے اراکین ناظمین پولیس افسران مثلا اے سی آئی جی میرے خیال آئی جی ڈی آئی جی ایس پی سنت کے مطابق لکھا تھا حضرت فاروق کیا بلکہ امام احمد رضا بریلی فرماتے ہیں فتح رضویہ میں جنہوں نے پیر منتے ہیں آپ فرماتے ہیں اسلام نے جن جن زبانوں کو اپنی خدمت کے لیے پسند نہیں کیا اردو فارسی عربی انعام فرمایا بلا حاجت ان میں ان میں بلا حاجت گفتگو نہ چاہیے یہ منافقت پیدا کرتی ہے ہاں یہ سنت کے مطابق ہے حضرت فاروق اعظم فرماتے ہیں یہ انہوں نے سارا کی بولیوں سے بچو ورنہ اپنا حقیقت گے میں میں فاروق اعظم یہ فرماتے ہیں اور حضور فرماتے ہیں تم میرے عمر کے ابو بکر سے پیچھے چلو معلوم خدا کر کے آنا اور میں تو نبی سرکار کے عمر کے پیچھے چلتے ہوا میں تو انگلش کو اٹھا لے اور ویسے بھی جیری زبان توجہ فرما جیری زبان نے اللہ کے قرآن کو بےسن کیا ہوئے جس قدر کیتا ہوئے اور جس قرآن کے سوال ہر تھی اب تو سکول بند کر دے انگلش بند کر دے قرآن کا قانون آ جائے گا یہ یہودی کا سارا قانون شراب جلدی رہے گی ایماندار دس سارے کچہریاں بغیر انگلش کے جا سکتے نہیں چل سکتے تو معلوم ہویا اس زبان نے قرآن نو بےزت کیتا ہے تو جس نے کیوں پھر بےزت کیتا ہوئے نال سے نہیں لگ سکنا ہے تو جن نے قرآن نو بےزت کیتا ہے اور اسی نے لا کے تو سنت ابھرا ہے توجہ نہیں کی سنت ابھرا ہوں توجہ فرما تھانے کچہریاں اسمبلی صدر وزیر اعظم یہ سارے سارے اپنی پوری ذمہ داری کرن ڈیوٹی دے پورے جان لکھا ڈیوٹی دے پورے جان ہر وقت دے جدو کسی کوٹ جان جتنے بھی مرضی پورے دے اور اپنی ہر دے ہر حکم دے پورے پابند ورنہ خیانت ہوگی کتا ہوں ملوڈے اچھا۔ چلو تو اور نہیں امام احمد رضا کا فتوا ہی پڑھ دیا ہوتا توجہ نہیں کی تھی جا امام احمد جہاں کافر کا قانون چلتا ہو میں اسلامی فیصلے ہوتے ہو وہاں ملازم لگنا ہی حرام قرآن مطلب ہے تھانہ کچہری قرآن دے اس حکم دے خلاف یہودی کے حکم کے مطابق آخر نے تین سال اندر رکھو چور کا ہاتھ نہ کٹنا ملا آخر ہے اپنے اختلاع میں خبردار ٹائم سے پہنچی فیصلہ کری کافر کے مطابق اللہ کے قرآن کے کری خلاف پہنچی ٹائم سے ملا سورا کھانا کٹی ہوئے کھانی کٹی ہوئے تو ٹائم سے آخر مار مار مار سبحان اللہ قسم خدا دی کر کے آنا کتنے بیٹھا سونا میں نبی دی حدیث پیش پڑھیے میرے آپ کا انعامدار نے فرمایا مسلم خاطر حدیث کی کتاب ہی صحیح حدیث صحیح امام زخمی نے فرمایا حدیث صحیح ہے حضور نے فرمایا جب میری امت نو دیکھو جب میری امت نو دیکھو تو ظالم نو ظالم آخر تو ڈرے اس لیے سمجھنا اللہ چھ دیتا ہے بجو جو بڑھ گیا سا چوہے ہاں، وہ ظالم آخر تو گھبرائی بیٹھا ہوئے زور سارا مولوی دلائی بیٹھا ہے توجہ نہیں کی قسم خدا بھی ہوئی ماندار وہ کافر دا فیصلہ اور ایماندار دس تھانے کچہری انصاف ہوتا ہے سچ بولی ظلم ہوتا ہے رشوت خرید سور زمانے کا ہر کوئی ہے سور والے بھی تو لگے گا ہر بینک کی نوکری نبی فرماتے ہیں سور لکھن والا سور لکھا والا سور کھانا والا سور کھانا والا سور کا کما پنجا میں برابر گنا ہے کی سکی ماں دلا ستر والا سلا اور ایماندار دس ماں دار سلا کرنا ہوگا تو آخے گا توجہ نہیں کی یار بول لگا کیوں کرنا ایک بندے کی ڈیوٹی لگی ہے دیا کرنا پانچ ہزار دہ ہزار بھی ہزار تنخواہ ہے میں فتوا دے ٹائم سے جانی نہیں حرام روزی بڑے گی تیری <laughs> کی خیال ہے روزی تیری حرام دی بڑے گی ٹائم سے جانی ہوں جانا پیا ماں جنا کرنے حکم میں ملتا کی کری ٹائم سے مطلب یہ نکلا بینکار صاحب جدو جائے ستر والا ماں دن جنا کر چلے ملا پیا کر ٹائم سے جی ملا جی ہوں میں نبی بھی منا یا نبی بھی منا سیاست نال تعلق نہیں تے آ کی گیا ہے کی سیاست نہیں تو اور کی ہے اس کفر دی سیاست نال تعلق کیوں ہے انہاں نو کیوں سمجھایا جا رہا ہے او خدا دے بندے منافق لوک نہیں سکدا ہوندا منافق چھپ نہیں سکدا ہوندا اگلی گل سن اگلے گل سن رہا توجہ رہا سبحان اللہ ہن میں اگلی گل کر لگا اے نا سکول نال اتفاق ہے کہ نہیں آپ کھولے ہوئے ہوں میں اگے دسا دساگا کھولے ہوئے سکول تعلیم کا مقصد گورنمنٹ کی ملازمت کرنا کہ ملازمت گورنمنٹ کی اچھا جیڑی تعلیم سیاست دی ہے یعنی حکومت دی تعلیم جیڑی ہے وہ تو فر ہے توجہ نہیں اتفاق ہے اتوں نکلتے جان سے گورنمنٹ جڑتے جان تو پھر جب نبی بھی حکومت نکل رہا ہے پھر حرام ہو گئی توجہ نہیں کی تھی ہوں سن گھر لے کے جہاد کرو دہشت گرد اور ایسے کر دیا جہاد ایک زبانی ہوتا ہے ایک تلوار کا ہوتا ہے یہ آدھے ہم ہاں، جہادی نہیں جہادی یہ مطلب ہے نہ زبان والے نے نہ اور باقی جے ایک زبان نال جہاد کر تو نبی فرماتے ہیں بہترین جہاد جابر سلطان کو کم ہے سید المیرا نے فرمایا سید السراد ہم لگ اپنا دونوں سے کام آنا ایمان مل شہید یعنی چاچا پا شہ کا سردار اور دوسرا فرمایا وہ بندہ حاکم کھلو کے حق آتے حاکم کے بولوں رکھتے ہوئے فرما رہے کا سردار ہوتا کے مطابق ہاتھ کے وقت نو ہاتھ کا آخر چکے نہیں شہید ہوا تو سید شہادہ بنے ہو میں پوچھنا ہوں تو فرماتے ہیں سید سیود حمزہ ہے اور وہ ہے جو ہاتھ کو ہاتھ کہنے والا ہے تو ملا جی حبیب فرمانا اتفاق نہیں بوجھتا ہے تو ملا رہا ہے تو جہاد یہ پیو کرنا سی جی زبان نال کرنا تو آپ بولتے سی توجہ نہیں کی تھی معلوم ہوا نہ یہ تبلیغ کر رہے ہیں نہ یہ جہاد زبانی کرتے ہیں تبلیغ جب جو میں کر رہا ہوں جس کو نبی نے فرمایا بہترین جہاد ہے اے نہ اس جہاد دے نے تے نہ اس جہاد دے نے اے دونوں تو ویلے نے اے صرف کھار پیڑ والے کھار پیڑ والے ہونے نہ دی تعلیم دا سن تیسرا منصوبہ یہودی کا ہی وہ آتا سکول توجہ نہیں کی دی. اے عشق ماننا دس بش برطانیہ دے پکی گل ہے نا ہوں چیٹے ڈنگے کھل گئے وہ آدھے نے تعلیم سکول والی ہونی چاہیے آدھے کہ نہیں تعلیم سکول والی ہونی چاہیے پیسے اصل دینا ہاں۔ دے پہل کے نہیں اچھا دے رہے ہیں ہوں ذرا اک کھولی اس تعلیم نال دا اتفاق کے جدید جدید ان مدرسیا چواڑی آئی تو تھوڑا جا ہولییا تین وکھاو لگا یہ تیسرا منصوبہ کافر دا میں ملتان اشتہار منگوایا <laughs> کتوں اس دا نام الار بریلینٹ سائنس اکیڈمی پڑا کاروبار کے لیے توجہ توجہ والے حال چپ چپ چپ چپ چپ چپ نرسری تا میٹرک سائنس و arts S A F S C B A B S C کہنے اچھا ایک زیر نگرانی کون ہے Muhammad Tariq Nazir Atari B S C B S Ijaz Ahmad Shakuri M A English رابطہ کے لیے مدینہ کتب خانہ کیڑا ہاں جی مدینہ دا توجہ انگلش کی لکھے نے بڑا کچھ لکھا بھی فیس کٹ سارا کچھ اگے دیکھنا آپ سفور اور اے او لیول کی بہترین تیاری آکسفورڈ تھڈو برطانیہ اور آکسفورڈ یونیورسٹی کی پوری تیاری کرانے آتا ہے ہو سنت ہے اور میں سنت ویسی تھی سنت سنت ویسی تھی آ دو کتاباں نے آکسفورڈ دیا بک ون بک ٹو آ کی لکھا پتا نہیں اس لکھا جی انگلش ہوں مینو آئی کو نہیں رولا آ اللہ کیتا مینو آئی نہیں رولا آ رب مینو بچایا رولا آ دیکھو یہ سنت بھرے سنت بھری میٹھی میٹھی لائن لگی کھڑی جی یہ دیکھے دعوت اسلامی کے مبلغین جا رہے ہیں ارے میں کتاب کی ہے کی لکھے گا اتر پڑھ لگا آپ فار پاکستان یعنی پاکستان کے لیے یہ کنویں کی کتاب ہے سر نے لکھا بھی امریکہ گا تو یار اتنے لے لیا بگڑو بک ون نے بک ون نے آ سننا تو بڑا سبق دے کوئی سفا ایسا نہیں دل پر ہوا جو ہندو نہیں پوجتے آ کوئی سہا بت جائے یہ سن کو بڑا جی کوئی سفا ایسا نہیں رنا ننگیا مارک ننگے پھر جی بڑی وڈی ایک اور بکواس ہے اے سفا یہ پہلا کنوا دو تے دو چار تے دو چھ دو اٹھ تے دو دس آ سف تے کی لکھا تے لکھا دنیا ابتدا میں پہلا مضمون جیا جہاں دنیا ابتدا میں میں کسی نے بلایا اس میں ترجمہ کر دیتا ہے کہ کی لکھا کرا دنیا ابتدا میں یعنی دنیا جدو بنی ہے نا تو انسان جدو بنے اس لیے شروع شروع انسان سن یہ پورے دو تین ستے اسی سے لکھے نے کہ نوز بلا پہلے انسان اند سن یعنی بابا آدم علیہ السلام باندر سن ہے لمبیاں پگا لیا کا الکار بریلیئنٹ یہ جناب سائنس اکیڈمی اس پڑھائے یہ جناب میں اتو منگائی جی توجہ نہیں کی یہ ہر بک ون نے یہ ون نے اتنے آکسفورڈ کی پوری تیاری ہے یہ او لیول کی ایماندار دس جنہ کی ابتدا یہ دیتی ہے ادا کی ہو سن ہو سن آ کہڑی ہے حضرت ان حضرت عیسا علیہ اسلام نانسی وکھایا گیا آ پھانسی ٹنگیا کھڑائی حضرت عیسا علیہ اسلام دیکھ ہاں پاؤ رب کی طرف بڑی پی رہی ہاں سولی پر لٹکانے کا عقیدہ کس کا ہے اچھا تے عقیدہ سکھایا پڑھایا جا رہا بچوں عیسائی کا ہے دعوت اسلامی توجہ نہیں ہوگی پھر جواب جی نہ لا یہ میری گل وہ لا لا اللہ مولوی رسول اللہ نہیں پڑھتا ہاں جن لا الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا اور سوچ لے تو آخے گا چشتیا ایک ملتان کی گل کی کانے کے اندر بھی ہے انہوں فیضان مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ یہ ہوں ذرا مدینے کا حال ویکیا جی جا مدینہ بنایا ہوا اتے جڑا فیضان کمینا ہے نا فیضان کمینا کانے اندر مول بھی پڑتے ہیں درس نظام جدید جدید ملا کتاب کا نام کی لکھا اسے پاک یونائٹڈ بک لکھا تھلے کی لکھا پاک یونائٹڈ بک انگلش یہ چھوٹی جی کتاب جو جو رنگ دی اس کتاب پڑھ پڑھ کے تے جناب سنانا تے چھوٹے چھوٹے مدنی فول وسانا سکھنا مدنی پھول پہلا مدنی پھول فول امریکہ کا صدر ابراہیم لنکن ایک عظیم آدمی سفا نمبر دو سو انہتر کنا سائی بولو بولو بولو بولو اے کٹ کے بخانا کٹ کے بخانا آدمی اپنی قسمت خود بناتا ہے ٹھیک ہے جی یہ بھی سننا پہ اپنی قسمت خود بنا دو قسمت مانا ونڈ ونڈ رب پائیے یا یہ پہنتا ہے آدمی اپنی قسمت خود بناتا ہے تقدیر کے منکر ہو گئے کہ نہ توجہ نہیں کی تھی جاؤ پورا اس کو چاہیے کہ محنت اور لگن سے کام کرے تاکہ وہ اپنی زندگی میں کامیاب ہو سکے محنت اس دنیا کی سب سے بڑی حقیقت ہے جس کو جھٹلایا نہیں جا سکتا اگر ہم ماضی میں نظر دوڑائیں تو معلوم ہوگا کہ جتنے بھی عظیم آدمی گزرے ہیں سب نے محنت اور ہمت سے کام لیا اور اپنی قسمت سواری ابراہیم لنکن امریکہ کا صدر گزرا ہے اگر ہم اس کی زندگی کا مطالعہ کریں تو معلوم ہوگا کہ وہ لکڑا کمیٹا تھا لیکن اس کو پڑھنے کا شوق تھا ابراہیم لنکن کافر عظیم آدمیوں کی سب میں ہے اب میں پوچھتا ہوں نبی کا وہ دشمن ہے یا نہیں قرآن کا دشمن ہے یا نہیں اور مسلمانوں کا دشمن ہے یا نہیں تو قرآن فرماتا ہے سر بہت بڑی پھر امریکہ کا عظیم آدمی ہے میں پوچھتا ہوں بھائی میں پوچھتا ہوں بتا کافر کو عظیم کہنے والا مسلمان ہے یا کافر ہے سنو اور باقی باقی جو یہ کہتے ہیں کوئی حکومت کرتے رہے ہم سب کے ساتھ تعاون کریں گے یہ وہی بات ہے کہ ابراہیم لنکن حکومت ابراہیم امریکہ پر کرتا رہا اور یہ اس کے ساتھ متفق رہے توجہ نہیں کی ہے عظیم آدمی ایمان لال نبی پاک کا دشمن عظیم آدمی ہوتا ہے یا حقیق تصویر یہ سنت ہے سنتا گردا جا گردا جا گردا جا سنتا توجہ ہے کوئی نہ اچھا ادھر وہ ادھر اے تو دوتے ناری اٹھاٹ دو سو اٹھاٹ دے پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ اللہ رسول اکرم صلی علیہ وسلم کے چچا کے بیٹے تھے ابراہیم بھی بھی عظیم عظیم کافر اور مولا علی بھی عظیم یہ ہے منشور کہ چتی بھی کٹھے تھے کھو جا سبحان اللہ تیرا بول چا اگے سن اگے سن لڑکیاں گیت گاتی ہیں یہ بھی سنت ہے سنت بڑا سنت بڑا یہ سفر نمبر تین سو اکتالی ہے اب مڈل تک تعلیم مفت ہے یہ کی کیتی ہے کیا کیتی بس میں ہوں مفت توجہ نہیں فرمائی <laughs> تو کافر کے منصوبے وچ مدرسے مدرسے وچ کف اگے اعلی تعلیمی ادارے توجہ دو سو ستا بہتر دو سو بہتر سفا اب مڈل تک تعلیم مفت ہو گئی ہے اب غریبوں کے بچے بھی تعلیم حاصل کر سکیں گے حکومت پاکستان نے کالج اور سکول کنٹرول میں لے لیے ہیں ملک میں ہر شخص کو برابر کے حقوق ہوں گے حکومت ذہین بچوں کو بداخت دے گی وہ اعلیٰ تعلیمی اداروں میں تعلیم حاصل کر سکیں گے اور تیرے نزدیک تو کوئی کلمہ نہیں نا پر اس اس لفظ اے فکرے جڑے نا ان میں کھولا تے اے تتی پخانے دے کفر دا سمندر ہے لیکن ساری قوم اکلو ایمانو فارغ اس واسطے انہوں سمجھ نہیں یہ سمجھی کی ہے کی لکھا تعلیمی ادارے آلہ تعلیمی ادارے کہ لندن دے امریکہ دے اور تعلیمی ادارے جب آلہ تو انہوں دی آلہ تعلیم ہو گئی نا تو ہوں آلہ تعلیم قرآن حدیث نبی کی شریعت کی تعلیم وہ تو تیرے ملک میں تعلیم نہیں سمجھی جاتی اور کافر کی یہ بےغیرتی جڑی تیرے سامنے آج سو والوں کی دکھائی ہے یہ ہے آلہ ایمان کا وہ کتنے کتنے بہ صحت و جسمانی تعلیم توجہ نہیں کی توجہ نہیں کی کتاب جے کتاب جے چوتھی دی انگلش نبی پاک نو نوز بلا لکھا ہے کہ آپ کے والد دو سال پہلے آپ کی پیدائش سے فوت ہو گئے اینڈ ہے سامنے لے بیٹھا حوالہ لکھا ہے چوتھی دی انگلش گورنمنٹ گورنمنٹ ہر پاس یہاں دے سرکاری غیر سرکاری سکول پڑھائی چلائی جاتی ہے اخبار بھی یہ چھپے اخبار نے آخیا چوتھی جماعت کی انگلش کی کتاب میں سرور کائنات کی شان میں گستاخی مصنف کو پھانسی دی جائے اخبار بھی آخیا ہاں جی یہ کتاب کول ہے ہاں جی یہ تعلیم مفت یہ تعلیم مفت وہ نبی ہو ایمان لال دس جب کو کسی نے آخے وہ آپ سال بعد جمع وہ مطلب ہے ہوں یہاں کلیا پوچھ نبی سید لمبیا یہ لفا ان کی ختم سے کی آشونی سنت کی تعلیم الائٹ بک سینٹر دی چھپی لاہور دی ہاں جی پروفیسر اکرم خان نیازی دی بارہویں دی یارویں کے حوالے کا میں لکھا چکیا اب بارہویں دی لکھانا پوری گورنمنٹ پاکستان دے پروفیسر فزیکل شعبے دے پاکستان پورے دے ایک سو سات متفق نے بڑی شکریہ ادا کیا ہے بڑی کتابیں بیڈمنٹن کا تحتے لکھیے بیڈمنٹن کھیل کے قوانین برائے تازہ ارے ہے ہوں آ بیڈمنٹن لڑکے عورت جی پا کے پت کڈ کے انگریزنی تو بینڈمنٹن کھیڈ بھی کھیلتی ہے چیڑی چھکے فوٹو دیتی ہوئی ہے دیکھ رہا ہو نا یہ ہوں دس یہ سننا پے کہ ابارنا پے بول بول بول ایڈا وا کفر سکھانا تیا تو تو پھر آخر یہ سنت بھرا کے فائدہ مدینہ مدینہ نہیں ہاں؟ مدینہ نہیں ہے تم کمینوں کا مدینے کے ساتھ کوئی تعلق نہیں نہ مدنی ہے نہ مکی ہے تھوڑی لمبنی فصل پکی ہے نہ مدنی ہے نہ مکی ہے تھوڑی لمبنی فصل مجھے فصل سارے ہوئی ہے تو سارے نہ مدنی مسلسل بیڈمنٹن ٹیم کی کھلاڑی بھی ہوں باجی کو کھسکا دے مور بازی نچ پوے پڑے سورت مگر بریمان کردے مدد آج منا اگے سن یہ فلم دس ہفتوں سے چل رہی ہے ایک سو بانوے سفا یہ بھی مضمون ہے کہ ہفتہ تو چل رہی ہے بھائی اچھا <laughs> دس تو فلم چل رہی ہے اور سن لو تم بھرے تو فلم اس کی ہوتا بھائی افسوس افسوس کچھ تاش کھیلنے میں مصروف ہو گئے تاش کھیلنے کی پوری تاریف ہے تو سفر نمبر دو سو اکی ہوں اگلا ہتھوڑا مارن لگا سارے سید مسلمانوں کے بہت بڑے روس حوصلہ حوصلہ حوصلہ حوصلہ سفر نمبر دس دو سو چالیس سفر نمبر میں کمی نہ لکھا سر سید احمد خان مسلمان اور بہترین مسلح تھے اصلاح کرنے والے ادھر آ ملا ادر آپ دے پائے جیندے ہو کیا خوش سبحان اللہ ایک کی امام احمد رضا ہاں جی ہاں جی ہاں جی امام احمد رضا بریلوی کا بھائی فیرو آخر میں خلیفا کت میں ضیاء الدین مدنی دا الدین مدنی خلیفہ نے حضرت آلہ بریلوی دے میں ایک واسطے بریلوی سرکار کا خلیفہ ہوں اے ہے کتاب فیضان کمیلا پڑھی پڑھے لکھا لکھ رہا ہے کون سی مسلم تھی تو مسلمان سی آلہ حضرت فاضل بریلوی کتاب کا نام تھا ہر چھپی کہاں سے ہے ترکی سے عربی میں چھپی ہے ترکی سے چھپی سی مکتبہ دیا گنج بس روڈ لاہور پھر چھاپی ہے ترکی آیا نے جہے اتنے سنی نے توجہ نہیں کی انہیں چھاپی آلہ حضرت نے اس کتاب دے اندر فتوے لکھے نے پھر جا کے وہ فتویا کے اتنے موہرا لوائیاں مکے مدینے دے اس زمانے دے آلما دے کو کے خلاف پہلا بھی تے دوجا بھی پہلا بھی تے دوسرا بھی دونوں فتوے پہلے یہ کملا عالم کے خلاف نے سر سور کے خلاف ذرا بولو سبحان اللہ ہوں عربی بھی پڑھ سو اللہ پہلا نبغت دل ہند نہ دے رقم تو نیا شراب تب ہم اللہ جبری بڑا بڑا بڑا چر بڑا شہر بڑا بڑا بڑا بڑا بڑا بڑا بڑا بڑا بڑا حشر بڑا حشر اچھا مشرقی نہ آخر ہاں لگا رکھا لکھنا ابدا بھول ہو رہا اللہ سلطا پہلے نمبر سب کو پورا نام تو میرے ہوں ہی نام کا پر کرا تھا میرے مسلم نے ماری ہے رہا ہے نہ لکھا میرے ہاتھ جا رہا ہے فاہل ہے تو آپ کو میرے مسلم کیا قلت ہے لکھا ہوا یہاں تک کا ایک انسان اسلام اب تو کر دے اب کا فرق بلّہ کا بڑا جس لا تک منتھلاتے ہیں افیدا جل ہم یہ سوال ہے یہ آلہ حضرت کے پاس سوال گیا سوال کا ترجمہ سنا ہوا نیچری فرقہ ہے جڑے تھے ایک نیچری فرقہ اٹھا ہے نیچری فرقہ سر سور کا ہے سر سور اپنے آپ کو نیچری کہتا تھا اور نیچری فرقے کا بانی تھا وہ کہتا تھا نیچر یعنی طبیعت ہی سب کچھ ہے طبیعت سب کچھ ہے یہ فرقہ اٹھا ہے جگہ بانی سر بڑا سر سورکھاؤ ہے وہ گمان کرتے ہیں نہ جبریل ہے نہ فرشتے ہیں نہ جن ہے نہ شیطان ہے نہ آسمان ہے نہ نبی کا میراج ہے نہ جنت ہے نہ دولت ہے نہ جسم اٹھیں گے جس طرح مسلمان جانتے ہیں اس طرح اپنے مرضی کے مطابق مانے کرتے اور آخنے نے کہ اللہ تبارک و تعالی کوئی کوئی موجودہ نہیں رکھا سکتا کرامت نہیں رکھا سکتا اسی واسطے موجودہ بھی منکر نے اور پھر ان آدت کے مطابق ٹالن کی کوشش کرتے ہیں پھر آتے نے کافروں کو غلام بنانا حرام ہے جہاد میں اور وسیع لوگوں کا کام ہے ویسی لوگوں کا کام ہے ویسی لوگوں کا کام ہے ہاں؟ اور پھر کہتے ہیں جو شریعت آئی ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نہیں ہے وہ حدیث کی کتابوں کا انکار کرتے ہیں تفسیروں کا انکار کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں یہ سب عالموں نے اپنے دلوں سے گھر رکھی ہے اللہ نے کوئی ایسی بات نہیں اتاری حق وہی ہے جو قرآن جو ہم جتنا مارے گھر گھر کے گولش ہے وہ نہیں منو باقی سب جھوٹے ہاں جی ایسی بکواس آپ وہ کرتے ہیں اور پھر وہ اپنے آپ کو مسلمان شمار کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ مسلمان بھی بڑا کام ہم ہے جو سر سور اور اس کے ماننے والے ہیں کیا یہ مسلمان ہیں یا نہیں بتاؤ امام احمد فتوا آپوس پہلا تو آپ فتوا دے سر سور دے آ نظریات میں ایک پورے وہ من والے بھی نے تو نیچری فرقہ انہوں نے آخر نے دس وہ کافر ہے یا مسلمان ہے بول بول بول بول معاف کرے ہوں تیرا فتوا لے لیا ہوں آلہ حضرت کا سناوا آلہ حضرت کا فتوا بھی تو وہ ہونا جب تیرا چونکہ تو بھی مومن آلہ حضرت بھی تو مومن کی گل تو ہے ہونی ہے کہ نہیں ہونا ہوں کی لکھیا ہے کلا ولہ ہے من الاسلام فی شے وانما ہے من اکبر الکفرت المرتدین لئن وہ مسلمان نہیں بلکہ تمام کافر مرتدے سے تبدیل کا سر برا دینیا اللہ فلان سب گم وحی گم یہ تفرم سے ہی میری نقل اللہ چلی دنیا و فلالند مل اہل کمال انتحق على رسول مقال وفلان المربي التحاك وحام الإسلام لا غير ذلك وما حكم الذين يجيزون تلك المدائس وينشدونها على رؤوس الأشعار ويشجعونها في المطابع ويشيهونها في المطابع ويعدون قائمها من كبرها الإسلام وہ سہانسلینا وہ اگر کلام حل متزمل لے سوال کا ترجمہ کیے کہ حضور اگر تم کہتے ہو وہ کافر ہیں تو جو لوگ جو لوگ ان کو کافر کہنے کی بجائے ان کو مسلمان کہیں اور کہیں وہ مسلمانوں کی مشہور انتہائی ذہین لوگ تھے اور ان کی تعریفیں کرتے ہیں کہ خدا بہت اچھا آدمی تھا وہ فرد وحید تھا اہل کمال تھا دکھائے کمرتی تھا ابھی اسلام تھا اور پھر وہ یہ بتاؤ تعریفوں میں کلام لکھتے ہیں تقریر کرتے ہیں شعر لکھتے ہیں اور کتابیں ان کی تعریفوں میں چھاپتے ہیں پھر ان کا بتاؤ وہ کون ہے آپ نے پھر لکھا منن کر شہر من ضروریات نے فقط کا فرا وہ منشق کبھی کو پھر ہی آزاد ہی فقط کا فرا کمال سال ہے پھر فسا کے وقت وغیرہ مال رفتار اب وہ فتی شفا امام قاضی آزاد امام اللہ ولی اللہ رام بس احلام نے امام رحمت المکی اجماع لنا کفر من لم يكفر احد من النصارى والجهود وكل من فارق دين المسلمين او ہے ہیں جو جو سر اور اس کے ماننے والوں کی تعریف کرے اس کی تعریف میں کتابیں لکھے اس کو مسلمان سمجھے بلکہ اس کے کفر اور عذاب میں شک بھی کرے وہ بھی اس کے ساتھ کا کافر ہے کافر ہے کافر ہے ہوں ایک پاس آلہ حضرت ہاں۔ ایک پاس فیضان کمینہ ہاں۔ یہ کہتے ہیں عظیم مسلم تھا مسلمان تھا اور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جس نے اس کی تعریف کی اور مسلمان سمجھا وہ خود تھا میں فتوا اپنا نہیں سکھتا تھوڑے تاپے پیر کا فتوا نہیں میں پھانسی تو لچڑ واسطے تیار ہوں قسم خدا میں چشتی کیوں مروے کیوں مروے میں کیا میں نہ بولنا پھر نہیں مرا گا پھر بھی مر جائے گا میں کیا یار میں ہزار ہی نہیں ہوگی بولنا بھی چڑی ہے حق بھی نہیں بولتا پھر بھی مارنی توجہ نہیں کی جاؤ میں نہ مرن کا ایک طریقہ دسنا دس ہونا حج تو بعد حق لا آخو جھوٹ بولو کفر کرو تاکہ موت تو بچ جاؤ ٹھیک ہے موت نہیں گی یہ نسخہ تا اپنا دسیا نسخہ تو آپ نے دسیا جی نہ بولے ترنا جی بولے تو تی مرنا تو مڑ کتنا ہو ضرور مرنا ایک مار کی بات مادری مرد شہید آئی تولی قسم خدا بھی کر کے آنا آتمرت ناچ کراتم موت مر موت پرا ہو کھلو میں تمہیں مارا ہوا بھی جدو رب آخر نہیں دینا مردہ تو باقی مار دے گا موت آخر نہیں دینا باقی موت خدا کیا کر کے آنا ہوں میں سبوت دے چخیر کر دیتی ہے جا ملوڈے سارے کے مدرسے والے کٹھے کر سارے لایا چشتی نو آخر چشتی اس چوک جائے گا جتھے مرضی تیسرا گھر رکھ لین تیسرا گھر رکھ لین ہی رکھ لین آلہ حضرت دے فتوے رکھ لین جی وہ مسلمان تیرے سامنے ثابت ہو جان آلہ حضرت دے فتوے دے مطابق میں نہیں ہاں، بھابیا جنگ ہے کہ نہیں یہ مسلمان سمجھتے گستاخ نے نبی آدھے تو جڑا تیسرے درجے کا وہ کیوں لگتا ہے خلاف تھرو پتی نہیں کی خط لکھے پہ وہ خط کے اندر آ گئے یہ بڑی خبیص جماعت ہے بڑے گمراہ ہاں۔ تھی نے خط دے دسافہ نمبر چھ تو سنانا پیا ہوا دعوت اسلامی کے قیام سے قبل ہمارے سننی بریلوی لوگ بھائی نجدیو بہادیوں کی تبلیغی جماعت جو کہ گستاخ رسول لوگوں کی جماعت ہے تو رسول کا گستاخ بےمان نہیں ہوتا اچھا یہ لکھے وہ گستاخ رسولوں کی جماعت ہے اچھا پھر والے تو گستاخ رسول وہ تو پہلے درجے والے نے تو تیسرے درجے والا سارے سار آپ سرکار کے ملفوظات میرے کو دے کتب خانے آپ کے کول کسی نے پوچھا سر سید احمد خان کے متعلق بتائیں آپ نے فرمایا وہ خبیص مرتب تھا اس کو سید نہ کہو پھر آپ کے نبی نبی پاک کی حدیث مبارک پیش فرمائی حدیث رسول سیاستہ کی حدیث ہے حضور نے فرمایا لا تک للمنافق یا سیدان ہوں یقین سید فقدم حضور نے فرمایا منافق کو سید نہ کہو تو تم نے اپنے رب کو ناراض کر دیا توجہ نہیں کی تھی یہ سر بھی لکھا ہے سر بھی لکھے سر تو خیر صحیح لکھا ہونا ہی سر سی لیکن سید نال لکھا توجہ نہیں فرمائی اچھا پھر آدھے جناب جی آئے مبلک تیار پہ ہوتے ہیں ہم تو فوٹو کے بڑے خلاف ہیں ہمارے حضرت صاحب کی فوٹو تو آتی نہیں ہے آخر کہ نہیں ہے ہمارے حضرت صاحب کی فوٹو نہیں آتی اچھا حضرت صاحب کی نہیں ہوتی تو یہ جڑے پیچھے مچھ ڈنڈے صاحب نے میری آ جاتی یہاں واسطے سارا کچھ توجہ نہیں کی اور تصویر جو ہر آئے میں سدھرنا چاہتا ہوں تیری ہاں۔ سارا اتنے آ کھڑائی پینٹ شرٹ والا ہاں، فوٹو صاف پہ دستی تھوڑا جا نیڑے ہوگا تو بالکل نیڑے پہ دستی توجہ ہی کر رہا یہ سارا کچھ نبی دی سنت کے مطابق ہو رہا ہے ہے ہاں جی وہ تو وہ سی نا ان شاء اللہ وہ انگلش سی یہ عربی آ عربی مبارک تیری اوتھے پڑھی پی میں کتب خانے تو منگائیے کہ ایک بیلی نو میں آخیا میں آخیا ساری پگ بن کے جا <laughs> چیٹی بن کے جائے گا تو میرے تین کوئی نہیں پلا فراؤنا ساری بن کے جائے گا تو بھاگ میرے سکھ دے سر تک دے نہ اسلام کپڑے کے رنگ لال اسلام اسلام محمد ساری پگ سکھ رکھی آئے چوڑا رکھی آئے جا مرضی سارے سو بھی بھائی آئے ان شاء اللہ ربیا الجز الاول ہے ہاں جی تحریک اسلح امت نے چھاتی تو پڑھا پے نے ادھر ویخ یہ دعوت اسلامی کی مبلغہ تیار ہو رہی ہے ہاں ہی حمیدہ تم اے آ حمیدہ بیٹھی چاٹا کڈیا کنجریاں آگوں پچھوں وار وار تے پورا بوتھا بنا کے تے پھر جناب مبلغہ تیار ہوں ہاں، پی ایمان دس ہوں یہ تصویر ننگی عورت دی ننگی عورت دی تصویر آ کھڑی ہے تو تو تصویر تصویر تصویر اتارنا گنا گنا گنا گنا بنانا بنانا رکھنا ہے ہے جی یہ اللہ سونا رحمت اس نہیں جتنے جاندار دی دی ہوئے فرمان مستفا دس ایک پھر ہوے ہوے ہوے بھی بھی رنگ ننگی بیٹھی مڑ ہے ہو ہاں،, ہاں یہی کمانا ہے اشارہ یہ حمیدہ ہے یہ حمیدہ اچھا اگے منصوبہ بندی والا منصوبہ بندی اگے ہاں دیکھو منصوبہ بندی پوری کتاب تصویر لال پڑھیے بغیر کچھ ہاں جی فرینڈ بوائے دو دو جوڑا جوڑا ویختے پھر پینٹ شرٹ وہ سنت سنت سنت سنت سنک خرابے میرا یہ تھلے بچے دو ہی اچھے اچھا اندروں کھاتا دے گے تو سارا تتی پخانا تو یہودی دتو اتو سر ہوں چلو آخر چسلمان کی انتہائی قاتل دشمن سنیا جماعت اٹھائی گئی ہے امریکہ برطانیہ یہودیاں پیسے اسرائیل کے ملک میں بھی تبلیغ دی اجازت ہے میں نے تو پاکستان کوئی بھی میرے جیسے پاکستان میں بند نے آئیے اسرائیل کے ملک کی اجازت ہے انتہائی گمراہ اور مسلمانوں کی دشمن جماعت ہے بدعتوں بھرا ان کا اجتماع ہوتا یہ سبز پگڑی کو نشانی بنانا جماعت کی تو جماعت کی سنت ہے آپ نبی کی سنت سمجھ کر نہیں مانگتے کسی لباس کو پہچان اور شار بنانا مسلمانوں کی کسی جماعت بنانا خود پہلے نمبر پر جماعت بنانا ہی سنت کے خلاف جماعتیں تنظیمیں یہ یہودیوں کے فتنے ہیں جو مسلمانوں کو توڑ توڑ کر رکھنا چاہتے ہیں خود اعلی حضرت بریلوی نے جماعت نہیں بنائی یہ بریلوی تم ان کے نام کی نسبت سے اپنے آپ کو کہنے لگ گئے وہ اپنے آپ کو ہمیشہ مسلمان اور اہل سنت کہتے تھے انہوں کی کیا سن یہودیاں نے فتنے نویاں تنظیمہ روزانہ بڑھاؤ پھر جدو چوکھے ہو لگن ونڈ دو تاکہ طاقت انہیں پاتی رہے پاتی رہے ہوں انہوں کے ایک ابراہیم بھائی پاتیا ہے پہلا خلیفہ سے اللہ کا تو ہوں انہیں وکری جماعت بنائی ہوگا نہ ابراہیم بھائی ہے نہ وہ جماعت ہے تبلیغ اسلامی یہ دعوت اسلامی تو ہو تو میرے کو پچھلی مسجد آیا سی تو آخر سی مینو لکھ دے کہ میں سنی ہوں تے سنیا دی مسجد تبلیغ دی اجازت دیتی جائے تو آخیا سی مینو قسم خدا دی کر کے آنا ممبر تے جا بندہ سی وہ مولوی صاحب ادھر شفیق صاحب ادھر عبد الرحمان جامی صاحب وہ بھی نال سن ان سامنے کہنے لگا کیا معلوم حضرت ایجنسی کے آدمی ہوں پہلا خلیفہ کہنے لگا تو میرا بھائی بیٹھا سشان صاحب یہ آدھے یہی گمان تو پھر آپ کے متعلق بھی ہوگا کیا معلوم حضرت بھی پھر ایجنسیاں چکے نے تو پھر معلوم ہوا ایجنسیاں اور سن جب یہ گمراہ جماعت ہے تو امام احمد رضا امام فضالی رحمت اللہ علیہ آپ سرکار اپنی کتاب احیاء علوم شریف میں لکھتے ہیں فرمایا اگر کوئی سنت بداتی اور گمراہ لوگوں کی نشانی بن جائے پہچان بن جائے نشانی کے طور پر استعمال ہوتی ہو تو وہ سنت بھی چھوڑ دینی چاہیے تاکہ تمہاری مشابت ان کے ساتھ اس وجہ لال ہو تو ساری پگ نہ بنیا گے تاکہ تمہیں کوئی یہ گمراہ ٹولنے نہ سمجھے سمجھ آ گئی نہیں جی؟ دعا کرو اللہ سان ہر کتنے شر تو بچاوے اصا جماعت نہیں بنا اچھا نبی دین حق دس بس لکھا مولانا صاحب ایک وضاحت کرے اپنا عقیدہ نہ چھوڑو کسی کا عقیدہ مت چھیڑو اور امن قائم کرو یہ منافق اور تعے کا پیغام ہے اگر یہی بات ہے تو غیر یا اللہ ہمیں ختم والے اور گمراہوں کے عقید و ایمان سے بچانا جن آخر انہوں آخ جا کسی گرجے ہندو آدھے مندر ہے سیدھا مسلمان تو نہیں ہے جو کسی کے عقیدے کے خلاف بولنا نہیں دینا ہے یہ کافروں اور ابو چہر والوں نے یہ مطالبہ رکھا تھا نبیب سے کہ ہمارے ہمارے عقیدے کو کچھ نہ کہے جنہ مرضی لگنا لگے جا اللہ کے پاس نبی فرمایا میں تو اپنا جو اترتا ہے وہ پوچھا دینا ہے پہنچے سڑو تو گرجے گرجے دلیا جھوٹے خداوا کی نفی کرے گا تو رب نو منے گا کلمہ سو کلمہ